محمد بن جعفر قندر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی انہوں نے بن ابراہیم سے اور انہوں نے محمد بن بن بن بن عمر حسن علی ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا جب حجاج مدینہ منورہ آیا اور تاخیر سے نمازیں پڑھنے لگا تو ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کو یعنی زوال کے فوراً بعد پڑھتے تھے اور اثر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج بالکل صاف اور روشن ہوتا تھا اور مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھتے اور عشاء کی نماز کو کبھی مؤخر کرتے اور کبھی جلدی ادا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب انہیں دیکھتے کہ دیر کر دی ہے تو تاخیر کر دیتے اور صبح کی نماز یہ لوگ یا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ساٹھ